آپ کو بتایا تو آشیف ہے ہاں۔ جی۔ جی۔ کبھی تین دن کی جماعت آپ کی بن جائے مشورے سے طے ہو جائے تو لاہور لے جائیے تو سارا کام کر کریں تین دن کی نماز آپ لوگوں کی رہنا جائے اور یہ سب سے اعلیٰ لیول ہے اور اکثر جو ہے جیسے کورونا کے مختلف علاقوں میں وہ اویلیبل ہے اگر تین دن کی جمع بنتی ہے اس میں ڈاکٹر بالکل ایسی جماعتوں کو بجائے دوسرے ضلع میں بھیجنے کو کہنا تھا اپنے ضلع میں رکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ہے یہ احمد والوں سے بھی کرنے کی ضرورت ہے اور والوں سے بھی کرنے کی ضرورت ہے یہ جیسے ہے اب اس کی الگ ہو گئی کام کے اعتبار سے ساتھ میں ستر کلو میٹر گوجر کی جمع کرتی ہے یہاں اگر وہاں جیسے پچاس میڈیکل انسٹورینٹ ہے ڈاکٹر کا مانگے اگر اس مریض سے جو لوگ ہیں اگر سال میں تین بھی چار مہینے میں جمع جا کمی ہے اچھا رکھتا کام ایسے شہر کی جمع ہے شہر سے ادھر والا سے یا سے ہو ہو تو قریب قریب رہتے یا اسی طرح کے جو اس طرح کے میڈیکل کیمپس ہے اس سے غریب میں ڈر جائے ان کی آنکھوں کی روشنی آتا ہے بیان کر کر ان کی چھٹی کی روشنی ایک دو آدمی دوسرے کو ملاقات کر کے آ جائیں گے تو اثر ہے مسئلے میں انسان کا اثر میں آ جائے گا اور یہ سب سے بہترین آدمی ہے پھر کبھی کبھار مختلف بہت تقاضا ہوتا ہے اس لیے دھیرے میں جانا ہے تو اس کو بھی وہ لحاظ سے سوچا جائے ورنہ ہم لوگوں کا سفر یہ ذہن رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی محنت کو اپنے قریب سے آگے بڑھانا یہ سب کے لیے ہمارے یعنی میں میں کو گجرات کہا کہ دیوانی اندر یہ ہوتا ہے یہ جی اس کے نیچے سے ہوگا تو ہم جا کر تو کسی کسی ضلع میں میں یا صوبے جا کر کام کر لیکن ہمارے یہ ضلع میں ہمارے کام میں اس کام میں کمی ہے جا کے تو وہ کام ہوا تھا اس کو ہمارے ان سے گزارش کرتے ہیں اب اس کو یہ ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر ہیں کوئی پرانے ڈاکٹر ہیں ضرورت ہے تو کوئی ایک پرانے ساتھیوں میں ساتھ تاکہ وہ نئے ڈاکٹر کے ان کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے کوئی باہر کا کام بھی ایسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس سے آسان ہو جاتی ٹھیک ہے جی اور دین سے جب آپ بتا چاہیں گے تو ایک بار کریں لیجیے کہ بچوں کی چھٹیوں کا نہیں ہوتا بلکہ سیٹرڈے ایوننگ سے ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کی دینی کی نماز میں بچوں کو روک لیں گے تو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ رہ کر اتنے بھی کرنا چل جائیں گے رات کے آنے کے بعد وہ نماز تعلیم مرکز کا اجتماع پھر وہ اپنی جماعت کرانا ساری چیزیں خراب ہو جائیں تو جس میڈیکل کالج میں قریب آپ جائیں گے وہاں پر ان بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھنے کی فکر کریں کی کیا رہی ہے آپ کے پاس بچے کرتے ہیں جب آپ ویکیشن میں تو دس دن دن چالیس کے لیے بچے نہیں کر پائیں پائے گی آپ ہاسپٹل سے رہتے ہیں ماں باپ کی کی یاد یاد بچے کھانے ہے تو ماہانہ مہانا رہیں گے تو پھر وہ ویکیشن میں جا پائیں گے ماہانہ ماہانہ نکلنے نکلنے کی کی کچھ ہے کوئی جی، اس کو بیٹا بھی ان کے ابتدا میں ایک منصیت کی ضرورت ہے وہ ان کو دینا تعلیم کرنا پھر دھیرے دھیرے اس طرح کا اس طرح لوں کچھ ان کے اندر رغبت پیدا ہوگی منصیت ہوگی رغبت پیدا ہوگی اور سوری اجتماع میں اور ملائی اور دھیرے دھیرے کر کے ٹھنڈا جو آتا کبھی جھنڈا اس بار اس بار میں اٹھے ہو گئی تو اس بار کام کرے گا ہمارے سوچے کہ ابھی تو پرانے ملا ہو گئے اور خیال آپ نے ملے تھے تو اس نام ہم لوگ اہم کے قریب کالج میں پڑھتے تھے اور پرانے ساتھیوں نے ہم کو اس طرح کو لایا تھا اور ان کو ملاقات کرتے رہے پھر ایک دن انہوں نے ہم کا تشکیل کی ایک دن کے لیے وہاں پہ جانا تو ہم لوگ ان کے ساتھ وہاں انہوں نے جمع بھی وہاں دوپہر میں کسی نے کھانے کی دعوت میں کھانا کھایا شام کو بھی کسی نے کھانے کی دعوت شام کے میں بریانی بریانی بریانی کھلائے اس وقت بہت بہت اندازہ معمول ہے ہم لوگ تو بہت بہت خوش ہے ہے مفت میں بریانی وجہ کا ایسے کر لیں کے تو تو ہر رکھے کہیں کسی ساتھ ہو اس طرح سے لگے لیکن دھیرے دھیرے بات ایسا بریانی نہیں ہے ابھی جو تین چار بار آدمی لگا چکے بڑی کالج میں لیکچر اور اپنے ضلع کے ذمہ دار وہ کہیں دھیرے اور اس وقت کوئی سوچ بوجھ نہیں کہ کوئی بجے لیکن دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے یہ سبھی گھنٹے والی جو چیز ہے جتنا وقت ہے گھنٹہ ہے چھبیس گھنٹے اڑتالیس گھنٹے اور سال کے درمیان میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں روز ایک موقع ہے کیلنڈر پر نظر رہنی چاہیے ہمارے ہر مہینے ہر مہینے کیلنڈر پر نظر رہنی چاہیے پہلے کو پتا ہے کہ آئندہ جو ہے دس بارہ تاریخ میں یہ اب ابھی فکر مند ہو کے آواز لگا دی تو آسانی سے قابو میں دو دن وصول ہو جائیں گے تیس روپئے اماؤنٹ کتنے موقع ہوتے ہیں اس طرح سے ہو وہ بڑی بالکل کہہ رہا ٹھیک ہے ان شاء اللہ مولانا نے جیسے فرمایا انگریزی میں بہت ایک سینٹینس بہتر art of a person through اس کے کے پیٹ راستے سے بزنس آتا اور دوسرا یہ جو ویکیشن کی جماعت ضرور نکالے بہت ضروری ہے لیکن پریکٹیکلی ذرا امپاسبل ہوتا ہے وہ شروع ہوتی ہے ریزرویشن ہو جاتے ہیں بچے جانے کی نکالتے رہتے ہیں آٹھ ہی ٹین پرسینٹ لوگ آپ کے ہاتھ کو رکھ پائیں گے لیکن منفی اگر ان لوگوں کا وقت لگتا رہے گا تو وہ خود وہیں جا رہا ہے کہ اس ویکیشن میں مجھے دس دن ضرور لگا تو منفی سوچ پر زیادہ امپورٹینس دیں اور زیادہ فوکس کر کے کریں گے تو نئے نئے بچے بھی اشارہ نکل جائیں گے ایک دن تو ہے چلو ملا کر جائیں گے اگر دس بیس دن پوچھیں گے تو پرانے تبلیغ سے مانوس جو گھر میں بھی کہتے ہیں بھائی دس دن لگا کے پھر یہاں آنا ویسے بچے جائیں گے نئے بچے ہاتھ میں نکل جائیں گے جو ام آر آئے ایک سو پینتیس آئے انہوں نے بہت دنیا سے بہت اچھا کام کرا ہاں۔ ہے انہوں نے کہہ سنا بہت بڑی بات بہت بڑی بری بات بھائی ایم آر نہیں ہاں۔ ہمارا روزہ کا ایک سو ایک کا گروپ ہے ہم ہر ہرتے ہیں ٹوٹل پنچ ہر میں ایک سو اکیس ایک سو اکیس ہم لوگ کنپور کے گوترا کے ایک سو ایک ہے ہمارے اور کے ہمارا جس میں اس میں سے ابھی تو کتنے ہوں گے جو اپنی مرضی کے ساتھ ملتے ہیں سیون دو ہیں ماشاء اللہ مندروں کے ساتھ جڑے ہر ایک سال میں لگے یہ رکھنا شاء اللہ وقت بہت سے جوڑتے اور مسجد کے ساتھ جڑتے ہیں سال اجتماع میں کیا ہے بڑا مسئلہ رہتا ہے چار پانچ یہ تو اس میں بھی ضرورت ہے اور اگلا میں سنمان جی ہوتے ہیں یہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بعد بڑے ڈاکٹر کو آپ کو بتایا تو آپ اپنے علاقے کے سینئر ڈاکٹر کو لے جا کر کے ریفر کر کے ملاقات چاہیے وہ لوگ کرنا چاہیے جب تک دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے آپ کو ایڈریس بھی پتا ہے ان کے ملنے کا ٹائم بھی پتا ہے اس کا مزاج بھی پتا ہے بنانے کی کام کرنے سے ہوتا ایک ہے کام اور ایک ہے کام کی بات ہے کام شروع ہو جائے گا تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہو جائے اور اس میں تو وہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہی کروا تھا ان کی تعلیم کی اور ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے لکھانے کے کہ چوبیس گھنٹہ لگا ایک دن لگا لیکن وہ ذریعہ ہو گیا جب اس وقت کوئی سوچ بوجھ نہیں ابتدا کی بات ہوئی ہوتی ہے کسی بھی فلم میں آدمی جاتا ہے تو ابتدا میں کوئی سوچ بوجھ نہیں ہوتی ساری چیزیں نئی نہیں لگتی دن میں بھی شادی دیکھتے ہیں ساری چیزیں نہیں لی جاتی ہیں ایسے یہاں بھی اور دین سے ایک تو باہر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے کوئی دینی ماحول سے آ رہا ہے گھر میں نہیں تھا محمد میں نہیں تھا بچپن سے گزر کر گزرتا ہے یہ غلط نوعیت ہوتی ہے لیکن اس وقت جو عمومی ماحول ہے وہ سب بے دینی یہاں تک کہ وہ اس کا اثر جو ہے باہر موجود میں اس لیے سے سے ہے کسان جیسے سورج سورج تو اس کو یہ ہوتی جتنی ٹیچر ان کے والدین کو ہوتی اور جتنی ان کے ٹیچر کو بیٹھے پڑھے ہوتی اس کو نہیں ہوتی اس کو ایک طرح سے بہشت ہونا پڑا سمجھا گیا اسکول میں پرنسپل پوری کرتے ان کے ان بات کرتے لیکن وہ پریشر پریشر ہوتی پھر پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ دور تو وہ آدمی اپنے سبجیکٹ میں ایسا بس جاتا کہ اس کے ماں باپ کو کہنا پڑتا بیٹا تھوڑا کم تھوڑا سا گھومنے لگا تھوڑا سا کر کو ٹیچرس کو یا کو پتا چلتا ہے ان کے بارے میں وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرو ان کو مشورہ دیتے یہ انسان کی طبیعت پھر اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے درمیان نظرا پڑتا ہے لیکن اس میں اگر بہتر ہوتی ہے کسی چیز سے تو آدمی جو ہے وہ اس سے جانے سے بھی ہو رہا ہے یہی حال اس وقت دین کے معاملے میں عمومی طور پر میں آدمی دین کے کلک جانے سے رہا ہے جی مجھے کھڑی جانے کر رہا کیا ہوا حالانکہ آسان کے بعد میں آپ اور آسان اللہ اللہ کے بارے میں ہم نے ہے بہت آسان اچھا۔ اور اتنی آسان زندگی جن اسلام میں اتنی آسان زندگی پہلے جو اگلے بدالی اس میں بھی اتنی آسانی نہیں اتنا آسان نہیں ہے اس لیے آدمی اس کے قریب نہیں رہتا دور رہتا یا جتنے دین کے حصے سے آدمی کو قرب ہوا ان کے ساتھ سفید ہوتے ہیں چار سفید سے آدمی کو اچھا کماتا کمانڈ نہیں ہے آدمی سے ہو رہا ہے ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن ہونے تو اتنا آدمی کو گھبراہٹ ہے ایسے چین کے آدمی کا تعلق رہا اور ناجوق ہے نوازی اور سے وہ ہے کہ جن کو گھر سے ادلاپ ملے جو شوہر ہوا ان کے لیے اخلاق سے رہنا برتنا مشکل ہے نماز ان پر بہت بھاری وہ اپنا سب کچھ خرچ کر دیں گے کھلائیں گے پلائیں گے ہمدردی کریں گے کسی سے پوچھے آواز سے بات نہیں کریں گے کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تکلیف ہوتے پہنچے معافی مانگے اتنا بات آدمی نہیں کہ دوست پہنچے تو اس کو ہوا لیکن نماز سے رہے تو نماز کا تو وہ بالکل اس سے بہت بڑی بات ہے مشکل ہے تو یہ بہت آسان ہے لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ دوری کی وجہ سے اور اس سے نا باپی کی وجہ سے مشکل ہے انسان جس چیز کو جانتا نہیں اس کا دشمن ہوتا ہے اس چیز سے ماپی پیٹ سے تو اس چیز سے ایک طرح کی دشمنی رکھتا ہے اتنی زیادہ دوری ہو جاتی ہے یہ جو طب کا کام ہے اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ویسا ختم ہو جائے اور اس کی ابتدا جیسے آپ کے ساتھ سلانا فرمائے بھی طرح رہے گا ہمیشہ کام کرنے کی اس لیے کہ اس میں حضرہ مدد صلی اللہ کی ابتدا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی ابتدا کی جن خوبیوں کا حضرت رضی اللہ نے آپ پر وہی آنے کے بعد تقریرہ فرمایا جب آپ پر پہلی پہلی وہی آتی ہوئی بار ہزار میں تو یہ پہلا موقع تھا کہ آپ کی اس طرح سے دو گھروں غریب سے ملاقات میں اور قرآن آپ کو اٹھارا گیا تو اس وقت آپ کو ایک گھبراہٹ کی آپ سے اللہ کے گھر پر آئے اور کہنے لگے سنگیوں کی مجھے خیال ہوا آپ تو غریبوں یا قیمتوں کی مددگار بنتے ہیں آپ بوجھل لوگوں پر بوجھ کا کر دیتے اور آپ ناگرانی کسی لگوں میں مدد سے کھڑے ہو جاتے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ ابتدا ہے شروعات کے لوگوں کے ساتھ بڑا اور ہمدردی اپنوں کے ساتھ بھی بڑا ہو کرتا ہے تو یہ بندر ایڈمیشن ہے ایک دوسرا پہلے سے گیا ہوا تو دوسرا کے آنے سے پہلے سارے سبزی کا رکھتا ہے اور اس کے روز کا نظام اور اس کے سارا ماحول ہمارے کبایا جانا دوسرا شروع سال میں تو ضرورت رہتی ہے آنے والے نئے لڑکے ہوتے دیکھتے ہیں پرانے ہیں وہ اس انتظار میں رہے کہ آنے والا ہر ایک ہمارا بھائی جو آ رہا ہے راجستھان سے آئے گا کوئی براہ آئے گا کوئی یو سے آئے گا کوئی بہار سے آئے گا ابھی ہمارے بھائی وہ اس میں اس وقت کوئی جذبہ نہیں ہے تو ہم کو بھائی سمجھے لیکن ہم اس کو بھائی بنا لیں گے تو بھائی ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصاف کے درمیان میں موافق کروایا بھائی بھائی بنایا ایک ایک ایک ایک کو جوڑ دیا آسان کرنے کے لیے مجھے وہاں ان کے پاس نہ درد تھا نہ درد تھا نہ تھا ان ان کو کے ساتھ جوڑ دیا یہ آسان اکٹھا ہوتی اس طرح سے ایک نظام شروع سال سے قائم کر کے چلا اور یہاں اس کام میں جو ہے ہماری کوئی غرض کسی سے نہیں اپنا لگانا یہی سب سے بڑی بنیاد کام اس کام میں جو ہے اپنا لگانا جتنا ہم لگا سکتے ہیں پانچ روپئے لگا سکتا ہے تو پانچ روپے لگا اور ہزار روپئے لگا سکتا ہے تو آدھا گھنٹہ لگا سکتا ہے تو اس میں کمی لگا اور دو گھنٹے لے سکتا ہے تو دو گھنٹے لگا جتنا ہو سکے یہ اتنی اچھے الفاظ ہیں جو نبیوں کا طریقہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے تھے ماں کو مال بھی یہ جو ہم کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تمہاری خدمت کرتے ہیں دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں دعوت دیتے ہیں جس کے بدلے میں ہم تم سے خوش نہیں چاہتے ماں سر کو مال ہی نہیں آئے گھنٹ کی کبھی برس یعنی بہت سارے ایسے تھوڑا بھی مالک بیس تاریخ کہ ہم تم سے بات کا تھوڑا بھی نکالیں اگر اجر ہمیں چندر کم آئی لگانے لینے کے اس کا وعدہ کیا وعدہ کیا جنت ہے اور دنیا میں اجر جنت ہے دنیا میں بھی اللہ پاک نے پریٹکوں کا وعدہ کیا تو اس کی امید ہم اللہ ہی سے لگائیں گے اور کسی سے یہ اس کی اصل اچھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ بندہ بھی کریں چاہے اس کے ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے سبرے والے دیش کا یا وہ ہماری قوم برادری سے ہیں یا کسی اور سے ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر ایک آدمی سے اس اللہ نے تو پھر ایسا آدمی جو ہے وہ لوگوں کے لیے تیر کر ایسے مذاکرہ ہوا یہ کام مضبوطی سے کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت کچھ بنیادی ابتدائی ضرورتیں ہوتی ہوں کسی کو کمرہ رہنا اگر آپ نے شروع سال میں تھوڑی رہبری کر دی تو اس کو کمرہ بھی ملے گا اچھی جگہ ملے گا اور آپ کیونکہ پہلے سے وہاں تھے تو اس کی رعایت کے ساتھ اس کو ملے نیا آدمی ہوتا ہے عموماً دنیا کا ماحول ہے دنیا کا ماحول نیا آدمی کو رکشے والا وہیں سے شروع کرنا ہے اسٹیشن پر دیکھا ہے کہ نیا آدمی آیا ہے تو اس کو بٹھا کر اگر میٹر چلنا ہے تو ذرا دو کلو میٹر اور ایسا طے کرنا ہے ایک مرتبہ ایک مہمان ہمارے رات میں آئے تھے ویسے اس وقت کرایہ دس بارہ روپئے کا تھا تو اس سے دو سو روپئے کرایہ گئے تھے رات کا وقت ہوتا یعنی ہم ایک کلو میٹر کا فاصلہ نہیں تھا لیکن وہ باہر کرایہ تھا تو وہاں پہ جو وہ ہوتا ہے جنگی کے کام پھر وہ جب روم کے لیے جاتا ہے کام والے دیکھتے ہیں کہ جہاں نہیں اس کو ہمیں تو اس کا گہرا پتا نہیں اس کو اچھی طریقے سے باندھ دیتے ہیں تو اگر اس وقت ہمارے ساتھ ہی جو نہ رہے ایک لڑکا کے یہاں کا باقی کا ہے ان کے وہاں انجینئرنگ کالج میں اچھا کام کیا اچھا تھا وہ سال میں جو رکھے آتے تھے تو پھر وہ یہ سامنے سیٹ اپ لیتا وہاں اور ان کے کھانے کے ان والا کھانا چلا تھا میرا ٹی وی آتا تھا تو اس نے دو ٹفن منگوا لیا تین ٹفن رہے تھے کیا تھا وی منگوائے کیونکہ جو اس وقت کی ضروریات ہوتی ہے ہے اس کا تعاون کرتا کے آفس میں جانا وہاں سے فارم بھرنا یہ لینا پھر ان کو بکھا کر کیا کیا تھا تھا ایک آدمی وہ رہتے کوئی آدھا دن رہتا کوئی دو دن رہتا لیکن وہ جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنے لڑکے کو میرے سوپر کر کے جاتے ہیں ہو جائے اس میں اور پھر اس کے کمرے وغیرہ کا انتظام کرنا ہوتا ساری چیزوں پر ریوری تو اس میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ جاتا نہیں ہے زیادہ ہو جاتی ہو دوسری چیز اور خصوصاً اس ماحول میں جس طرح آدر پیدا ہو گیا کہ اب ایسے ایسی جگہوں پر یہاں جو یہ پی جی شروع ہوئے تو اس میں مسلم لڑکے ہیں نر مسلم لڑکے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ایک اچھا لگتا ہے لڑکا ہے لیکن کیسے ایسے روم میں چلا گیا کہ ہفتے دس دن میں اتنی ساری شراکت جو ہے وہ ضائع ہو جائے مگر ہم نے اس طرح خیال رکھ لیا شروع میں اور اس کو ایسی جگہ ٹھہرا دیا کہ جہاں اس کی شراکت میں مزید ترقی ہو جانور کا ماحول ہے مسجد قریب ہے یا ہاسٹل ہے سے عبادت خانہ یہاں مشورہ اور تعلیم کا نظام ہو رہا تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے ابتدائی سال میں اور ابھی یہ شروع سال چل رہا ہے ایڈمیشن چل رہے ہوں گے یہ شروع سال ہی چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا لگنے کے ہر ایک اپنا بیٹا ہوتا ہے ہر مہینوں گھومتا ہے اس کے ایڈمیشن کے لیے یہاں جاتا ہے ملکوں میں جاتا ہے رشیا لوگ جاتے ہیں ہندوستان جاتے ہیں ہمارے ایک بچے کے آدمی کر رہا ایک بچے کے آدمی کتنے ہزاروں روپئے لاکھوں لگا کی عمر ہے ایک ایک بچہ کسی کا ہے وہ ہمارا ہی کائی ہمارا بھی بھائی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں آیا کہ ہم عمر آپ کہ ہم تم زمین والوں کو بھنگ کرنے سے بڑا رحم ہے کہ ہم اس کو بےجنی کے ماحول سے نکال کر جائے اس کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا مطلب ہے اور نواز مطلب اچھا خاصا تین گھرانے کا طالب علم ہے اسٹوڈنٹس میں لیکن وہ جو ہے ایسے ماحول میں چلا گیا کہ وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے زمین سے دور یہ جو دنیا کے ممالک میں دنیا کے ممالک میں دنیا کے ملکوں سے گئے ہوئے بہت سارے عرب بیٹھے ہیں عرب بیٹھے تو وہ ہر تو چلے گئے اور جن ملکوں میں اس ملک کے لوگوں نے تھوڑی فکر کر لی تو ہمارے بارے کو پرانے ساتھی ہو گئے سعودی ہو میں اس زمانے میں جو بھی انتظار ہوئی تھی جن ملکوں میں انگریزی تعلیم اور باہر کے ملکوں کی ڈگریوں کی چالیس یعنی چار سال پہلے تو اس وقت آج ہمارے پرانے ساتھی اس میں سے آدمی تو چلے گئے گئے یہ شیخ گئے تھے یہ سارا ہمارے پرانے ذمہ داروں میں وہ حضرت امریکہ گئے پڑھ لگے تو وہاں ربے کا کام بہو ابتدائی مدارے کا کام یہی جو میرا نظر ہے انہوں نے فکر کی اب یہ عرب نوجوان اور یہ باہر جانے والے جو تھے وہ بڑے بڑے گھرانوں سے رکھتے عرب پتوں کے بیٹے اسی کا بھیجا ان کو اور ان کے والدین نے کیونکہ بچوں کو دوسرے بارے میں ضرورت تھی نماز طرح تو کرتے تھے لیکن وہ ویسٹرن کلچر تھے متاثر ہو گیا انہوں نے اپنے بچوں کو اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ وہ ان کے جیسا ان کو بنانا چاہتے ہیں صرف تعلیم نہیں کلچر کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور وہ ایسا ڈاکٹر بنے ایسا انجینئر بنے جیسا وہ دکھتا ہے ابھی یہاں تو ہم پڑھائی کے لیے تھوڑا اور دھیرے دھیرے دھیرے کام والوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو یہ کیا ہے اور پھر وہاں اوپر محنت کی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے تو جب یہ واپس اپنے گھر پہ تو ان کے گھر والوں کو ان کو محنت محنت کر دے جاتا یہی ہو کر ٹرین میں بھی محنت کر تو وہاں سے وہ جو ہے اپنا کھویا ہوا سرمایہ امریکہ سے دیتا ہے ملکہ کے اسٹوڈنٹ انگلینڈ ہے ملکہ کے اسٹوڈنٹ تو انگلینڈ والوں نے اتنی محنت کی اتنی محنت ملیشیا میں تبدیل کے کام کی جو شروعات ہوئی زیادہ تر وہ ان لڑکوں سے ہوئی جنہوں نے انگلینڈ میں ڈالی ابھی ہم لوگ صحیح نہیں ان ملکوں میں سے ایک کرانا بڑا خاندان ہے ان کے بڑے آدمی سے ملے ہوئی شراب تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری عمر سولہ سال کی جنہوں میں نماز بھی نہیں پڑھا اور ہمارے ملک میں حالات خراب ہوئے دو ملکوں کے تعلقات مجھے بھی بھیجا گیا اس حالات کے حل کے لیے دوسرے ملک اس ہمارے ملک اور لوگ سکھایا وہ سب نماز پڑھتے تھے میں بادشاہ کا بیٹا تھا میں نماز نہیں پڑھتا دوسرے ملک کے بادشاہ کا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا ان کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا جس ان کے ساتھ میں رہا تو مجھے تھوڑی حیرت آئی مجھے بھی میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں پھر وہ مسئلہ ہوا واپس اپنے ملک آئے ہیں تو یہاں آ کر پتا چلا اس کا اثر میرے میرے اوپر یہ یہ ہوا کہ کام مجھے مجھے دھیرے دھیرے سے ابھی تین مرتبہ چار مہینے وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ وقت نہیں لگا اس اس طرح کی کی کا آدمی ہو جو ان اصل ہے کو الگ پاس بنانا پڑا ہے تین مرتبہ چار مہینے اور تیسرے مہنگا چارنگ مزدورات میں جس کو طرح نتیجے اور وہ اپنی سطح سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں جی، میں مختلف جگہوں پر وہ بڑے لوگوں میں اپنے ملک کے کسانوں میں جو کیا کر رہے رہے ہیں پڑھ تعلیم کریں جو ہے ان کا دینی سطح کیا ہے وہ اپنی سطح سے سوچ رہے ہیں سوچ رہا ہے تو اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم کے آنے والے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں مانوس کرے کرے تعلیم ان کے لیے تھوڑا سا ہمارا لگے گا تھوڑا لگے گا اور آپ دیکھیں کہ تحشات میں اور دوستوں نے لوگ کتنا لگا دیا گھومنے پھرنے میں ابھی بیچ میں مجھے چار پانچ لڑکے ملے ہمارے وہ کہہ رہے تھے کہ ہوٹل کھانے کے لیے جاتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا ہوتا ہے چار چار آدمی پانچ ہزار روپئے ہو گیا چار پانچ ہزار روپئے اپنے درشن دیں اس میں اتنا خرچہ تو نہیں ہوتا ارے ہوتا چار پانچ ہزار روپئے ہوٹل میں لگا ارے کوئی تاریخ کیا ہم نے کسی پر دو سو پانچ خرچہ کر دیا اور اس آدمی کو ہم نے سے تاریخ کیا تو وہ آدمی جتنا عمل کرے گا اس کا ہمارے حصے میں اس لیے ایک تو بنیادی چیزیں رسیف کی ضرورت ہے دوسرے کو سال بھر کی محنت ہے ہماری اس کا ہے کوئی بھی کام نفع اس کو دیتا ہے دیکھو پابندی سے کئی عمل ہمارے غریب میں بھی آتا ہے بہترین بہتری ہے جو پابندی والا اگر سے تھوڑا کوئی انسان تو کو کو اس اس لیے مشوروں میں لے جاتے ہیں دھیرے کی سطح کے مشورے میں ہو جائے کہ وہی اپنے ہلکوں کے مشورے میں جاتے اور وہی مسجد کے مشورے میں جاتے ہیں تو جس سطح سے بھی ہم اس کام کو آسان بنا سکتے ہیں اس کو اپنے مشوروں میں ہے اور مشورے سے ذمہ داریاں تقسیم تقسیم کے کام آسانی کے لیے ہوتا ہے آسانی ہو جائے گی سب جیسا کہ کہ اتنے ہاسٹل ہیں اور اتنے کالج ہیں تو ان کالجوں کی ذمہ داریاں دے دی جائیں اب مثال کے طور پر اسی کالج میں دو چار لڑکے ہیں جو بہان ہیں پابند ہیں انہیں کو ذمہ داری دے کہ میں آپ اپنے کالج کا نظام کروا اور آپ کا گزارے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسا کام ہو ایسے کالج میں کوئی آدمی ہمارا تیار نہیں ہوا تو وہاں کے لیے کسی اور کالج سے لڑکے یا کالج میں نہیں کوئی کالج کے باہر پڑھائی مدرت کریں ان کو یا وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو باہر اپنے گھر میں رہتے ہیں وہاں مدورت کرتے ہیں وہ کس طرح کی کوئی سبھی بنا بناؤں کہ جو آسانی سے وہاں کام کر سکے اور وہاں کے ماحول پہ اس کا کوئی ریئیکشن ہو اس کا خیال کالج میں ہاسٹل ہے اس میں ہمیں یعنی احتیاط سے کام کرنا ہو کہ وہاں کے ماحول میں کوئی ایسا ریئیکشن پیدا نہ ہو اس سے تو ہاسٹل میں کوئی سارے کے لوگ چاہتے ہیں کہ جس کے چاہتے ہیں کہ پیدا پیدا ہو خیال پیدا ہو پہلے ہاسٹل میں دوسری ہاسٹل کے لوگوں کے پرمیشن ہے باہر کے لوگوں کے لیے پھر اندر آنے جانے میں احتیاط کریں لیکن اندر جو لڑکے ہیں ان کے توسط سے آپ ان لڑکوں کو باہر پر مسجد ہے کوئی ٹھکانا ہے وہاں پر کوئی جگہ ہے تو وہاں بلا کر ان کے کام تھا لیکن تسلسل سے کام تسلسل یعنی کنٹینیو کنٹینیو کام چلتے رہنا چاہیے تو اسی لیے اور وہ اسی وقت کنٹینیو رہے گا کہ آپ کے نشروں میں کارگزاری ہوتی رہے اس کے لیے اضلاع میں جو ہے اسٹوڈنٹس ٹیچرس اور یہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگوں میں کام کے لیے اکثر جگہوں پر ہے کہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہر لڑکوں کے جو ذمہ دار دو تین سے ذمہ دار جمع ہوتے اور وہ مختلف ٹائم کے کا گزارے جاتے ہیں علاقے کا کام سوچتے ہیں تو ان کے ساتھ آباد کی مل جائے ان کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس میں یہ سی والوں کی فکر ہو رہی ہے گیٹ والوں کی فکر ہو رہی ہے میڈیکل والوں کی نہیں ہو رہی کمی جو سب سے زیادہ ہے اس وقت وہ زیادہ تر اسی تیزی ہوگی اور ابھی اگر کوئی جو ہے بہت تیزی ہے بہت تیزی ہو بہت تیزی ہو تو ضرور اور ضروری مقابلے میں ہم اسکول زیادہ رہتی ہے تیزی ہوتے لیکن تھوڑی بہت برکت ہوئی ماشاء اللہ سب جگہ پر محنت ہوئی اور اپنے پر بھی شروع شروع اس کو فکر میں رہتی کی ضرورت ہے اور ماہانہ ہر لوگ کرنے والی اس کا نظام تو کچھ ساتھی مشورے سے دیا ہوگا رکھ کے آگے جا کر رہیں گے تو ان شاء اللہ یہ اثر تو باقی رہے گا اور ایک بات بات یہ کہ ان کی مہینے کی جو چھٹی ہے شاید زیادہ نہیں ایک دن کی چھٹی جس مہینے میں دو دن دو دن ورنہ ایک دن کو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر ہفتے ہوتا ہے ایک دن کی بار اس میں اگر مہینے میں ایک دن بار بھی ہم دے دیتے نہیں دیتے بات تو اس سے ابتدا ہو جائے اور دھیرے دھیرے آئیں گے بیٹھیں گے سنیں گے کھائیں گے پیئیں گے تجربات ہوں گے تو اس سے معاملہ آگے بڑھتا ہے اور پھر وہی آدمی جو ہے ہم سے زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو موقع ہوتے ہیں دیوالی کی چھٹیاں ہیں یا آگے چھٹیاں تو اس موقع پر اس طرح سے اگر اس طرح محنت ہو جاتی ہے تو چھٹیوں میں ان شاء اللہ تازہ ڈال سکے اس سال کے جو ہوں کام کو والوں پر کالج پر تو اس سال گیارہ سو جماعتیں اشرے کی لگی جماعت تین ہزار مسجدیں تین ہزار مسجدیں اس میں سے گیارہ سو جماعتیں اس سال دس دن میں شروع کی تو وہ یہ ہوا کہ سب بھر محنت ہوئی تو اس موقع پر ماشاء اللہ تیزی کے ساتھ تیاری کرتے ہوا اور دس دن کی شرکت پہلا دیا جس دن کی چھٹی ہوگی اس میں دس دن آ گئی آسانی کے ساتھ بعد جمع اور ان شاء اللہ آگے جب ان کا پائے آئے گا تو اس میں اس گروج کا پر پڑے گا اور ندی ہو اس لیے اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے ادھر میں سال بھر اس کی محنت کرنا رقص شروع کرے اچھا ہماری محنت کیا ہے اگلی اس کام کے ذریعے سے محنت ہمیں کیا کرنا کوئی ہمیں کوئی گروپ بنانا یا ہمیں کوئی اس طرح کی جماعت بنانی ہے اگلے میں محنت کیا ہے اگلے میں محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے اپنے دین پر چلنے کی کرے اپنی ذات سے اپنے دین پر چلنے کی کرے اور مشق کے لیے ایسے مختلف شعبوں میں کوئی کام سیکھنے کے لیے آدمی کے لیے حساب ہوتا اس کو اس کو پڑھا کر جیسے کوئی زبان سیکھنی ہے تو زبان کا الفابیٹ ہوتے میں شفت کرا کر ایک چیز دھیرے دھیرے آگے جاتا ہے اور اس کو ملاتا ہے الفاظ بناتا ہے جملے بناتا ہے مضمون بناتا ہے دوبارہ سیکھتا ہے ایسے یہاں ایک پوجا کروائی جاتی ہے کہ ہر آدمی چھ نمبروں پر محنت کرتا ہے اس پر محنت کرتا ہے چھ نمبر کس پوائنٹ پہ ہے چھ نمبر ایمان نماز ایک و ذکر اقرار مسلم اقرار سے دیے اور پر یہ محنت آدمی اپنے اوپر کرتا ہے اسی اوپر یہ چھ نمبر کو آدمی اپنے اندر لانے کی محنت ہے یہ محنت کرتی ابھی میں محنت ہر آدمی اپنے اندر یہ نمبر لانے کی محنت کرے اور دوسروں کو ان کے اندر یہ نمبر لانے کے لیے ان کو دیا جن پر ہم محنت کر رہے ہیں جن کو ہم مسجد میں جوڑ رہے ہیں ہفتے میں جوڑ رہے ہیں یا بندرے میں رہے ہیں اور اجتماع میں لے جا رہے ہیں کبھی جھنڈے میں لے جا رہے ہیں تو اس میں محنت یہ ہے ایمان ایمان سیکھنے کی نماز سیکھنے کی آپ جیپ میں جاتے جیپ میں تو وہ دس کلو کا اس کو بھی اٹھانا سیکھنا پڑتا اپنے حساب سے اٹھا لیں تو کوئی گوٹ ڈیڑی کر کے آئے گا کوئی موڑا ارے دے والے اٹھانا ہے کتنا پیپر کھانا ہے اٹھانا تو اس کو اٹھانے کا بھی طریقہ سیکھنا پڑتا ہے آپ نے بائک چلاتا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے کار چلاتا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے قلم پکڑنا سیکھنا پڑتا ہے ٹرین پکڑنا بھی سیکھنا پڑتا ہے ایسے نماز بھی سیکھنے کی اس وقت پڑھ رہے وہ نماز پہلے سیکھے رہے ایسے ہمارا ایک میں ہر فائن کا اٹھنے بیٹھنے چلنے سنے کا سونے جاگنے کا کھانے پینے کا تو ہم جس کلچر میں جس ماحول چاہ رہے ہیں اس طریقے پر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب کرنے کا بھی ذریعہ ہے اس لیے کہ یہودی نے اعتراض اگر سلمان رضی اللہ سے کہا کہ آپ نے لوگوں کو نبی تم حسد سے آؤ تمہارے نبی کیسے ہیں تم کو پہاڑی کا بھی طریقہ دکھا دیا اعتراض کیا ہے یہ تو کوئی سیکھنے کی چیز ہے علیہ السلام نے ہمارے نبی ہمارے اوپر بڑے مہربان تو انہوں نے ہم کو یہ بھی سکھایا جیسے ماں باپ ہوتے تو بچے کو سکھاتے ہیں جیسے بھی ڈاکٹر جیسے کوئی سکھاتا کہ مہربان ہے ماں باپ کو سکھاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا اس طریقے پر زندگی لانے کے لیے اس کا علم اور اخلاق ہے اس وقت جتنے اخلاق ہیں دنیا میں وہ سب ہیں اس کے پیچھے کوئی غلط ہے سال تک بڑی موقع پہ کہا کو ڈالی ہماری کشمیر ڈالی جا رہی ہے ہرگن مہمان بڑی موقع سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ کا ٹائم چاہیے دو منٹ سے پلیز ریکویسٹ کرتا ہے بات کرتا ہے دو منٹ سے وہ ویسے بیٹھے وہاں بات میں بیٹھ کر جاتا رہا اپنے باپ کی انتظار نہیں بیٹھے گا اپا کہے کہ بیٹھ کر رہا تم سے آنا ہو گیا ہم بھی وہ ملنے جائے اور ہم بھی ذرا دیکھیے کسی سے فون پر بات کر دو تو کہہ کر میں شام پاؤں گا لیکن جائے گا تو وہ آدھا گھنٹہ بیٹھائے گا کیونکہ اس بیٹھنے کے لیے ہے مجھے کوئی یعنی رہے گا تو اسلام نے ہمیں حضرات سے بات کیا اسے بات حضرات کہ کسی سے کوئی غرض نہیں ہم اپنا جان مال اپنا وقت ہم بغیر کسی غرض کے لوگوں پر لگائے یہ اچھا یہ لگانے پر اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ ملے گا نہیں جب انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے ابتدا میں تو اس نے نوجوان تھے آباد میں کہا ان کو کہ دیکھو تم ذرا کو سمجھ کے باتیں کرنا چاہتے تم ان کو مدینہ لے جانے کی بات کرتے ہو جب یہ مدینہ آئیں گے تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا ان سے پورے عرب کی دشمنی تم ان کو بنا دو گے بنا دیں گے انہوں نے حضور سے پوچھا رسول اللہ یہ بات کہنا ہے برابر ہے سب لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں تو حضور نے ہیں ہاں، ایسا ہوگا لوگوں نے مجھ سے دشمنی کر رکھی جیسے تو پھر ایک نوجوان کو انہوں نے کہا ایسا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے ایسے اپنے لیے بچوں کی کرتے ہیں یعنی آپ کا بات دیکھا نہیں بولنا یعنی چاہیے ہم آپ کی بات پھر انہوں نے پوچھا رسول اللہ ہم اتنا سارا کریں گے ہم کو کیا ملے گا اب یہ سارا جوخم دے رہے ہم کو ملے گا کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی کیا ملے گا کیا ملے گا جنت ملے گی جنت لینے کی امید وہی بات کو جگہ دی لیکن صرف جنت ہی نہیں ملے گی جنت تو ملے گی ملے گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلا دیا اللہ یہ جو لوگوں کے لیے گا لوگوں کا احسان کرے گا لوگوں کا حکم کرے گا لوگوں کی مدد کرے گا تو اللہ بہت بڑا مدد گا تو اس لیے یہ چیزیں سیکھنی ہیں یہ کی شروعات پھر اللہ کے لیے کرنا اس کے لیے کرنا ہمارے بمبئی کے بڑے پرانے ذمہ دار ہیں بہت کرتی ہے اس سے پہلے میں ایک بیماری میں میں کر رہا اس کام تھا بڑا تھا ہم لوگ کرواتے رہتے ہم کو ایسا لگتا تھا ہم اتنا بڑا کام کر رہے لکھے جانتے ہیں تو کافی آتے جاتے رہے بند بھی ہوا ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئے مجھے تین دن جب میں نے تین دن لگائے مجھے احساس ہوا کام ہے کام کے کیونکہ ہم تو سال میں کچھ پندرہ بیس دن ایکٹیویٹی پورے سال دو تین میری ہے اور تین میری بات اور پھر اس کے بعد سب کے فوٹو چپتے تھے اس زمانے میں فوٹو چپنا بڑی بات ہے فوٹو چپ رہا ہے کسی کا وہ بڑی بات ہوتی ہے فوٹو چھپ جاتے ہیں بک چھپتی تھی شاید تو یہ کام ہونا نہیں ہو سکتا اور ہم سمجھتے تھے ایم ایس سے بڑا کام کر رہے ہیں تو پھر جب تکلیف میں لگا تو مجھے لگا کہ میں سب سے زیادہ کام بھی ہوں کر رہا ہوں اپنی جان لگا رہے ہیں اپنا من لگا رہے ہیں وقت رہے ہیں لوگوں کی کڑی گزری ہو رہے ہیں اپنا کاروبار اپنے سارا چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے سمجھ میں آتی میں دھیرے دھیرے آگے بات تو پھر اور ایک لوگ مجھے ہماری اچھی دوستی ہے تو وہ کہہ کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو خالی کچھ کرتے ہیں جی آپ لوگ کیا تمہارا اوپر ہے تو وہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ان کا کام بہت کرتے ہیں ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پانچواں نمبر اللہ جاتے ہیں ہماری مجبوری کیا ہے ہمارا پانچواں نمبر کیا ہے اللہ کے لیے کرنا کر کے چھپا دینا جو ہم نے بھلائی کی ہے کسی کے ساتھ سہکاری کی ہے اس سے ہماری کوئی غرض نہیں صرف اللہ کے لیے اور کرنے کے بعد کسی کو بتانا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے ہمارا اللہ کے درمیان کہ یہ چیز یہ آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور اس دور میں جہاں جگہ جگہ آدمی یا اچھا پڑھا لکھا آدمی مواقع تیار ہوتا ہے ارے وزن کسی کو پکڑا لیتا ہمارا تو ایسے وقت میں یہ کام بڑا مشکل ہے یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ قیامت کے لیے ایک ہی کاؤنٹر کھلا ہوگا قیامت کے میدان میں ایک کاؤنٹر کھلا ہوگا حیران ہوگا کہ جس نے اللہ کے لیے کام کیا ہے وہ بدلا جواب ہے ابھی کسی کو کچھ نہیں ہے سب ادارہ ہو جائے گا آدمی نے کچھ بھی کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کو بھی تو یہ کام سیکھنے کا اگر وہ سیکھ لیا آدمی کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو چمکا ہے اور آخرت میں بدلا ہی ہوتا اور آخری چیز جو سیکھنی ہے اس میں وہ جاننا ہماری لیے جو ہے ہماری یہ ہمارا چھوٹے بچے کو ہم میں بٹھا رہے اور وہ بچہ سوری بات کہ بھائی کیا ماں باپ ہم ہیں کے سامنے بچہ ہے اس کو ہیں ہمارا نہیں ارے اس کا بار بار کہے گا نہیں رکھنا ہے کا رکھنا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ایک یعنی بچے کو نہیں کہتے کہ اپنا نہیں تو بس وہ بچے جیسا ہمارا ہے یہ گھر میرا یہ گاڑی میری ہے کلینک میرا ہے یہ کھیت میرا ہے یہ فلیٹ میرا ہے سب سے بڑا دھوکہ یہ جان میری ہے یہ وقت میرا ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے مولانا یوسف صاحب اور اللہ علیہ فرماتے ہے اس عروج سے لوگوں کو اس دھوکے سے نکالنا ہے جس سے آپ کے رہا ہے اور آپ کو بڑے بڑے خواب دکھا رہے رہے ہیں ہیں بڑے بڑے بڑے کر اور وہاں پیٹرول لگے دکھاتا ہے آپ کو اتنا منہ میں پسین آ جاتا ہے کیا اپنا سارا کو دے دیتے ارے اور مہینہ دو مہینے چھ مہینے آدھے دو سال بڑی امیدوں میں کھلا آپ کو کہنا ہے ہے ہے ہے وہاں اتنا خبر ہونے والا بہت بہت زیادہ تو تو ہو ہو ہی رہا لیکن اب کیونکہ تھوڑا سا مارکیٹ سلو چل اور کیا گنا جائے گا سال سال دو بڑے بھاپ دیتے ہیں یہ آپ کا پیریڈ ہے دھوکا کھانے کا ابھی پتہ نہیں لیکن جب وہ دو سال کے بعد ہاتھ سے کر لیتے ہیں اب دھوکا کھلتا ہے یار میں نے تو سب جگہ سے صاف کر کے اس کو دے دیا ہے پہلے سے بتا بتا دیتا اب کیا کریں تو اس لیے یہ کھولے گا کے وقت کیونکہ وہ سب کچھ نہیں اللہ کرے کہ کام میں کر کرے گا دھوکہ کھل جا رہا ہے آدمی کا تو سب سے بڑا یہ خوش قسمت ہے چاہے کرائے کے گھر میں رہتا ہے اس کا اپنا کلینک نہیں ہے وہ کسی ہاسپٹل میں سروس کرتا ہے اور اتنا کماتا ہے کہ نیا مہینے میں روپیہ بھی نہیں کرتا ایک بڑا اپنی قسمت ہے کہ دھوکے میں دھوکے میں اور اگر کسی نے اس کے ذریعے سے دنیا پر دنیا بنائی ہے اور ہاسپٹل شاندار بنایا بنایا بڑا فلزہ بنایا ہے بہت سارا انویسٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ دھوکے میں ہے پتا نہیں کبھی پینتالیس سال کی عمر میں اڑتالیس سال کی باون سال کی چوبن سال کی عمر میں ایک جھٹکا لگتا ہے آدمی ایک سیکنڈ میں لگتا ہے ایک سیکنڈ اب کھلے دھوکہ تو کیا کرے گا معاملہ ہم سے نکل گئے تو چھٹی چیز یہ اسلام میں ہمیں سیکھی اور اسی کی دعوت سکتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھے بس یہی سمپل سا سادہ سا کام ہے اور اگر اس پر فرما دیتے بہت سے لوگ اس کام کی سادگی کے دھوکے آ جائے کوئی بلا بلا لگا ہے آپ کو یہاں آئے کوئی خاص وردی نہیں ہے کوئی سبھی کپڑے نہیں ہے کوئی پیلا نہیں کوئی کھانا ہے کسی کی لمبی ہوگی ہے کوئی گول ہوگی نہیں کسی کے پاس کسی کپڑے بھی ہیں لیکن دنیا یہ خوف سے ٹرینڈ کے مانگے جا رہے ہیں وہ انسان پر چلے جا رہے ہیں اور یہاں یہ میں کمپیوٹر جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہی نہ کہوں شان سے بھی اوپر جائے شان کو ادھر ہی اندر ہی نیچے نے بہت دیجیے ہماری پرواز بہت آگے شان کا اگر ہم یہاں لائے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے ایسا ہے کہ آدمی نیچے اور سب کو ہم لے کر آیا ہیں اور ایک آدمی میں سے سے جو ہے ہے پر چڑھ گیا تو تو زیادہ آگے کون بزرگ بزرگ جی۔ ہمارے پاس پاس کہہ رہے میرے اگر دینے کے بعد جیسا کہ کہ کیسے پائے ہو وہاں کیا ہے کسی کو پتا نہیں جنت کیا کیا ہے اس کی نعمتیں ہیں کسی کو پتا پتا اگر وہ چلے گا تو اس کا جنت ریسرچ میں کیا کوئی چاند کے ریسرچ کا پڑا ہے کوئی کوئی سورج کے کے پیچھے لگا ہے اس اگر یہ پتا چل جائے کہ جنت کیا ہے اور اس کی نعمتیں کیا ہیں تو سب اس کے رزلٹ میں لگ جائیں گے اسی کی محنت میں لگ جائیں گے اور باپ ہو جائے گا یہ اس کی محنت ہے گھر آدمی کہاں کے رزلٹ میں لگ جائے جنت کے رزلٹ وہ شارٹ میں ہے سب سے زیادہ یہ سب میں الجھا ہوا ہے انسان چاند تک نہیں پہنچ پائے گا الگ الگ ہو جائے گا سورج تک نہیں جا پائے گا اتنا تیز گرم ہے کہ یہ کتنے بھی کروڑ کلو میٹر کی دوری پر اتنا پریشان کر دیتا ہے گرمی میں ذرا کوئی کو پر پہنچانے کو جینا مشکل کر دیتا ہے تو وہاں جا کے کیا کرے گا جیسا کا ماحول بالکل شاندار بالکل شاندار موقف جسے اتنے کہا کہ انسان جو ہے پروتھوی کی مخلوق نہیں زمین سارے جانوروں کو کوئی ڈریس نہیں پہننا پڑا وہ زمین مخلوق گاڑی ہے بینس ہے بکری ہے کوئی ڈریس پہننا نہیں پڑتا اور ان کی ایک ہی خوراک میں صدیوں سے انسان کی کتنی چیزیں بدل چکا ہے ابھی بھی اتنی نہیں اگلا کوئی آج ہوٹل والا ریٹ ہے کہ نہیں بھی اس لیے کہ یہ بہت عمدہ چیز کھانے والا ہے جنت میں یہاں کچھ بھی ملے گا وہ یہاں مطمئن نہیں ہو سکتا اس لیے کہہ کر ان شاء اللہ کہ اس جنت کی طرف میں کام کریں گے ان شاء اللہ جس کے لیے اپنی جان اپنے مان کو اللہ جانا آپ حضرات آئے عمر کر کے یہاں پر پہنچے ہمیں آگے جو نظام بنے گا دور بعد ان شاء اللہ ان سے گزارا ہوگا اس وقت آپ کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے تو آپ کے بہت سارا انویسٹر کر لے گا تو بھی آپ کو ابھی روکے گا ابھی یہ بھی چیز ہوگی لیکن تھوڑا انویسٹ یہاں کرنے کا تیار حساب اس کے کون کون تیار اللہ آسان فرماؤ اور دیکھو وقت یہ ہے آپ کو بہت شارٹ وقت یہ جمع ہوئے تھوڑا سا وقت ہے دس بجے سے آئے شام تک پتھر سے پہلے ستھرا ہو جائے ابھی اس میں ضروریات سے بھی خالی ہونا تو بھاری بنے آپس میں بزرگوں سے پہچان کرے لیکن بات یہی بات جو ابھی بھی اخیل میں جو میں نے منگل کیا جاتے ہیں وہ جو مجھ سے آگے کی باتیں تھیں نا اس کی نشا ایسی ہے اس کو اٹھا کے گھر سے روزانہ کلو میٹر ایک بنا کر اس میں میں دس بارہ ہزار روز کے ہے ہے ہے آتا آتا وہ وہ ساری باتوں باتوں کی کی کی مثال ایسی اور یہ جو باتیں نے ہیں کہ بچہ اسکول میں آ کر چھ کر پڑھتا ہے ابھی لڑکا روزانہ بچہ پڑھ کے جاتا ہے آتا گھر لیکن وہ پڑھتا نہیں تو مقصد میں لگا ہے وہ ضرورت ہے جتنی ساری ہوئی کیسے کام کرنا ہے ہے یا کرنا نہیں آسمان کام کرنا ہے اس کی وجہ سے اندر اندر ہے ہے بیگ ہیں اب آتے جاتے ہیں تاکہ جو محنت ہمارے سبجیکٹ ہے اس پر ہمیں بھی اپنے اندر لانا ہے اور اس کو دوسروں میں لانے کی کوشش کرنی ہے اس لیے اسی کے درمیان میں اسی کے دائرے کرنے کا بات کریں اور اس کے لیے چھٹے نمبر میں کچھ لوگوں کو تیار کرنا اس اس لیے کو کریں ان شاء اللہ ہمارے گھر میں بھی طے ہوگا آپ میرے کو اچھی طریقے سے سیکھیں گے سمجھیں گے ان شاء اللہ پھر پوری دنیا میں جا کر کرنا کرنا کہاں جا کے سولہ میں پوری زمین اللہ کی پوری زمین سو سال پہلے اتنے ملک نہیں تھے اس سے پیچھے جا کے نہیں بہت کم ملکوں میں دنیا بیٹھی ہوئی تھی اب یہاں تک پہنچے یہ ساری حضور جو ہے وہ تو اپنی ہوگی پوری زمین اللہ کی ہے سارے انسان اللہ کے بندے بندیاں ہیں وہ سب پر محنت کرنی کریں گے سب ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ابھی تو جہاں سے ممبئی جانے کا بھی آیا ہے اسٹوڈنٹ سے سوچ رہے اور ڈاکٹر سے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہاں سے دبئی کو بے بنے تو ابھی بنی ابھی تو اپنا ہاسپٹل بنانے کے لیے ہیں اپنی گاڑی مجھے نہیں آ پائے وہ بھی پوری دنیا میں جانے کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کو دنیا اور لے گا اللہ لے جائے گا اس اللہ نے ہم وہاں پہ یہاں بھیجا ہے اور جہاں سے جنت تک لے جائے گا وہی اللہ لے جائے گا ان شاء اللہ اس لیے یہ کرے اللہ ہم اچھی طریقے سے سیکھیں گے سمجھیں گے اور پھر پورے آپ اللہ اللہ کا لگا دوں اب ضروریات اور ساتوں کا جان سواتوں کا جان ہو جائے تیاری شروع ہے اور اپنی سنتیں بڑی امتحان سے نماز پڑھے بھی فوراً ہو جائے جائے اللہ ہو اعلان سنا گیا ہے